گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درما یا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے دردوں یا رسول اللہ نگاہ لطف و رحمت کا ہوں خواہاں یا رسول اللہ میری سب مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ نگاہ لطف و رحمت کا ہوں خواہاں یا رسول اللہ نگاہ و رحمت کا ہوا یا رسول اللہ میری سب مشکلیں ہو جائیں اللہ میری سب مشکلیں ہو جائیں سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور تو سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا میری جان یا رسول اللہ سنبھالو میں بھی ڈوبائے میری جان یا رسول اللہ نصیب طیبہ سے کہہ دو دل مستر کو جھونکا دے بنے شام علم صبح بہارا یا رسول اللہ نصیب طیبہ سے کہہ دو دلے مزتر کو جھونکا دے نسیم سے گرے دو دلے مزتر کو جھونکا دے بنی شام علم صبح ہے بہارا یا رسول اللہ بنے شام علم صبح ہے بہارا یا رسول اللہ مناظر بے وفا دنیا کے ہو سب دور نظروں سے تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ مناظر بے وفا دنیا کے ہو سب دور نظروں سے مناز دنیا کے ہو سب دور نظروں سے تصور میں رہے تے کی گلیاں یا رسول اللہ تصور میں رہے ہے کی گلیاں یا رسول اللہ نہ مجھ کو آزما دنیا کا مالو سر عطا کر کے عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ نہ مجھے کو آزما دنیا کا مالو زر عطا کر کے نہ مجھے کو آزما دنیا کا مالو زر عطا کر کے عطا کر اپنا غم اور چشم میں گریا یا رسول اللہ تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹھا ہوں خدا را اب دکھا دے روئے تاباں یا رسول اللہ تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹھا ہوں تیرے دیدار کا خدا را اب دکھا دو روئے یا رسول اللہ خدا اب دکھا دو روئے یا رسول اللہ میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو رہے سینے میں تیرا درد پنہا یا رسول اللہ میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ رہے سینے میں تیرا درد انہا یا رسول اللہ رہے سینے میں تیرا درد پنہا یا رسول اللہ سنہری جالیاں ہوں آپ ہو اور مجھ سا آسی ہو آقا سنہری جالیاں آپ ہو اور مجھ سا آسی ہو ملے سینے سے سینا جانے جانا یا رسول اللہ سنہری جالیاں ہوں آپ ہو مجھ سا آسی ہو سنہری جالیاں سے ہو ملے سینے سے سینا جان جانا یا رسول اللہ ملے سینے سے سینا جان جانا یا رسول اللہ مجھے ہریال گنبت کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جاؤں دین ایمان یا رسول اللہ سلامت لے کے جاؤں دین ایمان یا رسول اللہ نہیں حسن عمل کوئی میرے امال نامے میں نہیں عمل کوئی میرے اعمال نامے میں تیری رحمت میری بخشش کا ساما یا رسول اللہ نہیں حسن عمل کوئی میرے آمال نامے میں نہیں حسن کشش کا ساما یا رسول اللہ تیری رحمت میری بخشش کا ساما یا رسول اللہ اور اس کلام میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت میرے پیر کامل نے اپنے گھر کے حالات بھی کسی غیر کسی دنیاوی شخصیت کی خدمت پیش نہیں کیے بلکہ ان کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں کہ جو دکھی دلوں کے سہارے یعنی ہمارے آقا اللہ کے محبوب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میں تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی بہاریں بھی نہ دیکھی اور چلی ماں یا رسول اللہ میں ننا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی میں ننا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی بہاری دیکھی اور چلی ماں یا رسول اللہ بہارے بھی نہ دیکھی چلی ماں یا رسول اللہ مدینے میں شاہ اتار کو دو گز زمین دے دے وہی ہو دفن یہ تیرا سنا خان یا رسول اللہ مدینے میں شاہ اتہار کو دو گز زمین دے دے میرے آقا میرے آقا مدینے میں دفن یہ تیرا سنا اللہ وہی ہو دفن یہ تیرا سنا اللہ گھٹائے غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درما یا رسول اللہ گھٹائی کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ